محمد صاحب جی کون بول رہے ہیں آپ السلام علیکم و رحمت اللہ السلام ورحمۃ اللہ کون صاحب بول رہے میں جناب لا... لاہور سے بول رہا ہوں پاکستان فضل احمد چشتی جی جی فرمائیے حضور آپ کے پاس وقت ہو تو ایک بات عرض کرنی جی۔ تھی یہ کتاب ہے نا یہ جناب ایک عقیدے کا مسئلہ ہے قصب اختیار کا مسئلہ جو ماتریدیا اور عشاعرہ کا ہے اگر میں دیکھیے میں تو ہوں جلدی میں اور فون پہ اس میں تفصیل نہیں بتایا جا سکتی آپ اشفیہ رسالے کو اور خط لکھ دیجیے مبارک پور کو اعظم گڑھ کو اچھا اچھا تو آپ خط میں اپنے آپ خط میں سوالات لکھ دیجیے اور میں شفیہ میں اس کو سائن کرا دوں گا ہے نا اور فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی آواز میں نہیں صاف آ رہی ہے آپ خط لکھ دیجیے نا شفیہ کو اچھا وہاں اچھا۔ میں جو سوالات ہیں آپ کے جی سائن کر ہو جائیں گے ہے نا پھر آپ دیکھ لیجیے حضرت